عظیم تحفہ اللّہمنی اسلق صحت فی ایمان و ایمانفی حسنی قلوق و نَجا حت فلاح و رحمتم ان کا وآفیتم و مغفرتم ان و رغوانہ یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن اخلاق کے ساتھ اور کامیابی جس کے پیچھے فلاح بھی ہو اور رحمت آپ کی طرف سے اور عافیت اور مغفرت آپ کی طرف سے اور آپ کی رضا محبوب صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطور تحفہ عطا فرمائی اور رات دن اس کے مانگنے کی تاکید فرمائی